مجھ کو آتا میرے آقا مجھ کو آتا میرے آقا مجھ کو آتا میرے آقا مجھ کو آتا میرے آقا مجھ کو آتا مدینے بلانا مجھ کو آتا مدینے بلانا سبز گمفت کا جلوہ دکھانا مجھ کو آتا مدینے بلانا سبز گمپس کا جلوہ دکھانا مجھ کو آقا مدینے بلانا سبز گمبد کا جلوہ دکھانا تم نکاب اپنے رخ سے اٹھانا تم نکاب اپنے رخ سے اٹھانا اپنے قدموں سے مجھ کو لگانا مجھ کو آقا مدینے بلانا سبز گمبد کا جلوہ دکھانا بلانا مجھ کو آقا مدینے بلانا سب سگمبت کا جلوہ دیکھانا آنا آنا میرے دل برانا آ کے آنکھوں میں میری سامان نہ آ کے آنکھوں میں میری سامان آنا آنا میرے دل برانا کے آنکھوں میں میری سامانا مجھ کو الفت کا ساگر پلانا مجھ کو الفت کا ساگر پلانا میرا سینہ مدینہ بنانا مجھ کو آکا مجھ کو آقا میرے آقا مجھ کو آقا میرے آقا مجھ کو آقا میرے آقا مجھ کو آقا مدینے بلانا مجھ کو آقا مدینے بلانا سبز گمبت کجل وادی کانا مجھ کو آقا مدینے بلانا سبز کا کجل وادی واسطہ لاڈلی پان فاطمہ کا واسطہ غوث احمد رضا کا ہاں، واسطہ غوث احمد رضا کا واسطہ لاڈلی فاطمہ کا واسطہ غوث احمد رضا کا واسطہ میرے مرشد پیا کا واسطہ میرے مرشد پیا کا مجھ کو دیوانہ اپنا بنانا مجھ کو آتا میرے آتا مجھ کو آقا مدینے بلانا مجھ کو آقا مدینے بلانا سب کا جلوہ دکھانا مجھ کو آقا میں بلانا کا جلوہ دکھانا گو گناہ گار بھی ہوں تو تیرا گرچہ بدکار بھی ہوں تو تیرا نا گر بدکار بھی ہوں تو تیرا گو گناہ گار بھی ہوں تو تیرا گرچہ بدکار بھی گوں تو تیرا میں سیا تار بھی تو تیرا میں سیا تار بھی تو تیرا بہر خاک مدینہ نبھانا مجھ کو آقا مجھ کو آقا میرے آقا مجھ کو آقا میرے آقا مجھ کو آقا میرے آقا مجھ کو آقا مدینے نے بلانا کو آقا مدینے بلانا سبز دکھانا مجھ کو آقا مدینے بلانا گنبد کا جلوہ دکھانا ایک بار پھر کرم شہ خیر الانام گو پھر جانب مدینہ روانہ غلام گو پھر جھومتا گوا میں چلوں جان پہ مکے میں صبح گا تو مدینے میں شام گو پیش نظر گو گنبت خزرا کی پھر بہار اے کاش پھر مدینے میں میرا قیام گو ہو آنا جانا میرا مدینے میں عمر بھر گو آ جانا میرا مدینے میں عمر آخر میں زندگی تب ہی اختتام گو یوں مجھ کو موت آئے تمہارے دیار میں چوکھٹ پہ سر گو پہ سلام گو دیوانے رو رگے گے مدینے کے واسطے دیوانے رو رگے مدینے کے واسطے ان کی بھی حاضری کا کوئی انتظام ہجر میں جو تڑپتے گئے آقا یاد تہبہ میں روتے گئے آقا ہاں یاد تہبہ میں روتے گئے آقا ہجر میں جو تڑپتے گئے آقا یاد تہبہ میں روتے گئے آقا دیکھ لے وہ بھی شاگ مدینہ دیکھ لے وہ بھی شاگ مدینہ سبز گنبد کا منظر سو گانا مجھ کو آقا میرے آقا مجھ کو آقا میرے آقا کو آقا میرے آقا مجھ کو آقا میرے آقا مجھ کو آقا مدینے بلانا مجھ کو آقا مدینے بلانا سبز گنبد کا جلوہ دکھانا مجھ کو آقا مدینے بلانا سبز گنبد کا جلوہ دکھانا دشمن دی آگڑ کر کھڑا گئے آسدوں کا حسد بڑھ چلا گئے کا حسد بڑھ چلا گئے دشمنی دیا کڑ کر کھڑا گئے کا حسد بڑھ چلا گئے نا گاسوں کا حسد بڑھ چلا گئے ظلم گھر سمت سے گو رہا گئے ظلم گھر سمت سے گو رہا گئے جلد اتار کو تم بچانا مجھ کو آقا میرے آقا مجھ کو آقا میرے آقا مجھ کو آقا میرے آقا مجھ کو آقا میرے آقا مجھ کو آقا مدینے بلانا مجھ کو آقا مدینے بلانا سبز گنبس کا جلوہ دکھانا مجھ کو آقا مدینے بلانا سبز گمبس کا جلوہ دکھانا تم نکاح اپنے رخ سے اٹھا تم نکاب اپنے رخ سے اٹھانا اپنے قدموں سے مجھ کو لگانا مجھ کو آقا مدینے بلانا سبز گمبس کا جلوہ دیکھانا مجھ کو آقا مدینے بلانا سبز گمبس کا جلوہ دیکھانا